ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کا فرمان برحق ہے جب میرا بندہ کسی نیکی کا قصد و ارادہ کرے تو میرے فرشتوں اس کے لیے نیکی لکھ لو اور اگر وہ اس بھلے کام کو کر گزرے تو اس کے لیے دس نیکیاں لکھ لو اور جب وہ کسی برے کام کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھو اور اگر وہ برے کام کو کر ڈالے تو صرف ایک گناہ لکھو پھر اگر وہ اسے چھوڑ دے کبھی راوی نے یہ کہا اور کبھی یہ کہا دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے تو اس کے لیے اس پر بھی ایک نیکی لکھ لو پھر آپ نے یہ آیت من جاء بالحسنت عشر آیتو پڑھی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تہتر یہ حدیث صحیح ہے